اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرون والوں کو تمہاری انکھوں کے سامنے ڈبو دیا